ایک دردناک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ کے پاس جانا ہوا وہاں معلوم ہوا کہ کچھ دن پہلے یہ بزرگ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے تھے ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے لوگوں نے بہت پوچھا تو بلاخر بتایا کہ گاؤں کے قبرستان میں ایک عورت پر عذاب ہو رہا ہے اس کے عذاب کی شدت نے میری یہ حالت بنا دی ہے پھر ان بزرگوں نے اور تمام اہل مسجد نے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تب وہ عذاب کا سلسلہ ٹھنڈا ہوا کہاں گئی سجدوں میں رونے والی عبادت گزار خواتین کہاں گئی حیا کی پہ کر وہ خواتین جنہوں نے پردے کو رب تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر دل سے قبول کیا اور پھر اپنے چہرے کانوں اور آنکھوں کی ہر گناہ سے حفاظت کی کہاں گئیں وہ اللہ کی بندیاں جو اٹھتے بیٹھتے توبہ اور استغفار میں لگی رہتی تھیں بنی اسرائیل کے ایک طائب کا قصہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بار بہت زور کا قحط پڑا حضرت موسا علیہ السلام نے قوم میں سے ستر نیک افراد منتخب فرمائے اور ان کو لے کر توبہ استغفار اور دعا کے لیے باہر نکلے سب نے مل کر خوب آہوزاری کی مگر آسمان پر کوئی تبدیلی نہ آئی سورج سینہ تان کر گرمی برساتا رہا اور بارش و بادل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی یا اللہ اتنی آہوزاری اتنی توبہ اور اتنی فریاد کے باوجود کوئی قبولیت نہیں اشاد ہوا ان ستر میں سے ایک ایسا ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی وہ اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے جب تک تم اسے اپنے سے الگ نہیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی اس کو نکال کر دعا کرو پے کرو گے تو قبول ہوگی حضرت موسا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ وہ شخص جو توبہ نہیں کر رہا وہ نکل جائے اس شخص نے جب اعلان سنا تو رسوائی کے ڈر سے دل کی حالت بدل گئی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آیا اور اس نے دل ہی دل میں سچی توبہ کر لی اسی وقت ہوائیں جھوم اٹھیں بادل چھا گئے اور بارش موسلا دھار برسنے لگی حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ شخص ابھی نکلا نہیں اور آپ نے دعا قبول فرما لی ارشاد ہوا اے موسا اس نے سچی توبہ کر لی ہے عرض کیا وہ کون سا شخص ہے ارشاد ہوا اے موسا وہ ہماری نافرمانی کرتا تھا تو ہم اس پر پردہ ڈالتے تھے پردہ ڈالتے رہے اب وہ طائب ہو چکا تو کیا ہم اسے رسوا کر دیں